سے یاور اطاری قادری صاحب کا ای میل آیا ہے ان کا آپ کی خدمت میں سلام اور سبھی حاضرین محفل کو بھی سلام ان کا سوال ہے حضرت رام مفتی صاحب اگر گھڑی کی چین پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہو تو ایسی گھڑی کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں بتا دیجیے جزاک اللہ خیر یا چین اگر سنہری ہو تو بھی کیا حکم ہے جزاک اللہ خیر یا سر تاری بھائی چین تو کسی چیز کا بھی جائز نہیں سوائے سکھ چین کے یہ جو سونے چاندی لوہے پیتل کے چین ہیں یہ چین نہیں ہے بے چین ہے تو چمڑے کا چین پہننا چاہیے مرد کے لیے سونا چاندی لوہا یہ سب ناجائز ہے چمڑے کا چین ہونا چاہیے یہ لوہے کا بھی ناجائز ہے تو اس کے اوپر پھر اگر آپ کیا نام ہے سونا چڑھا لیں گے تو پھر تو ڈبل ناجائز ہو جائے گا تو لہذا ان چینوں سے بچنا ہی چاہیے بلکہ ان چینوں سے بے چین رہنا چاہیے چمڑے کا چین جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے جی